الباب الثالث عشر باب في بيان كثرة طرق الخير اس بات کے بیان میں کہ نیکی اور بھلائی کے راستے بہت ہیں وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم اللہ تعالی نے فرمایا اور تم جو بھلائی بھی کرو گے اللہ اسے جاننے والا ہے يعلمه الله اور فرمایا اور تم جو بھلائی بھی کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے اور فرمایا جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی کوئی بھلائی کرے گا وہ اسے قیامت والے دن دیکھ لے گا من عمل صالحا فلنفسه اور اللہ تعالی نے فرمایا جس نے نیک عمل کیا بس اس کے اپنے نفس کے لیے ہے اور اس باب میں بہت سی آیات ہیں جہاں تک احادیث کا تعلق ہے تو وہ بھی بہت ہیں جن کا شمار ہی نہیں ہم ان میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك متفق عليه الصانع بالصاد المهملة هذا هو المشهور وروي ضائعا بالمعجمة أي ذا ضياع من فقر أو عيال ونحو ذلك والأخرق الذي لا يتقن ما يحاول فعله حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا میں نے کہا کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے آپ نے فرمایا جو اپنے مالک کی نظروں میں سب سے زیادہ عمدہ اور زیادہ قیمتی ہو میں نے کہا اگر میں یہ نہ کر سکوں آپ نے فرمایا کسی کاریگر کی مدد کر دو یا بے ہنر کا کام کر دو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ بتلائیں اگر میں یہ باغ عمل کرنے سے بھی عاجز رہوں فرمایا تم لوگوں کو اپنے شر سے بچائے رکھو یہ بھی تمہارا اپنے نفس پر صدقہ ہے بخاری و مسلم عن ابی ذر رضی اللہ اللہ عنہ ایضا ان رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال يصبح على كل سلام من ون صدقه فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى رواه مسلم السلامة بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم المفصل یہ بھی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے ہر جوڑ پر صبح کو ایک صدقہ ضروری ہے بس ہر تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ہر تحمید یعنی الحمد للہ کہنا صدقہ ہے ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے اور ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے اور برائی سے روکنا صدقہ ہے اور ان سب کاموں سے وہ دو رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں جو انسان چاشت کے وقت پڑھے مسلم عنه رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال اور حسن و سع فوجی میں حسنی الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن رواه مسلم انہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے عمل پیش کیے گئے بس میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دہ چیز یعنی پتھر کانٹا وغیرہ کا ہٹانا بھی پایا اور اس کے برے اعمال میں وہ تھوک پایا جو مسجد میں تھوکا گیا ہو اور اس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو عنہ عنہ رضی اللہ أن ناسا قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ان بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم الدثور مسلم بالثاء المثلثة الأموال واحدها دثر انہی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مالدار لوگ ہی زیادہ اجر لے گئے وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں اور ہم سے زائد کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے فاضل مالوں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور یوں ہم سے زیادہ اجر حاصل کر لیتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائیں کہ تم ان کا صدقہ کرو بے شک ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے ہر الحمد للہ کہنا صدقہ ہے ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے اور تمہاری اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی صدقہ ہے انہوں نے سوال کیا ہم میں سے ایک شخص شرمگاہ کے ذریعے سے اپنی جنسی شہوت پوری کرے کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے آپ نے فرمایا بھلا بتاؤ اگر وہ اپنی شہوت حرام جگہ سے پوری کرے یعنی بدکاری کرے تو اسے گناہ ہوگا یقیناً ہوگا بس اسی طرح وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے گا تو اسے اجر ملے گا مسلم عنہ رضی اللہ قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق رواه مسلم انہی حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھنا اگرچہ تو اپنے مسلمان بھائی کو خنداروئی کے ساتھ ملے یعنی مسکراتے ہوئے ملنا بھی نیکی ہے مسلم عن ابی رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه ورواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد الستين والثلاثمائة فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے لوگوں کے ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ کرنا واجب ہے اور صدقہ صرف مال کا خرچ کرنا ہی نہیں ہے بلکہ تیرا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا بھی صدقہ ہے کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے اچھی بات کرنا صدقہ ہے ہر اس قدم میں جس سے چل کر تو نماز کی طرف جائے صدقہ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے بخاری و مسلم اور اس کو امام مسلم علیہ الرحمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم میں سے ہر انسان کی تخلیق تین سو ساٹھ جوڑوں پر ہوئی ہے بس جس نے اللہ اکبر کہا الحمد للہ کہا الا اللہ کہا سبحان اللہ کہا استغفر اللہ کہا راستے سے کوئی پتھر ہٹایا یا کوئی کانٹا یا ہڈی راستے سے دور کر دیا یا کسی نیکی کا حکم دیا یا کسی برائی سے روکا تین سو ساٹھ کی تعداد میں وہ مذکورہ کام کرے تو وہ اس دن اس حالت میں شام کرتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا ہوتا ہے عنہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه النزل القوت والرزق وما للضيف انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں جب بھی وہ صبح یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے مہمانی تیار کرتا ہے بخاری و مسلم عنہ رضی اللہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه متفق عليه قال قال الجوهري الفرسن من من البعير كالحافر الدابة وربما استعير في الشاه ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مسلمانوں کی عورتوں کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیے کو حقیر نہ سمجھے اگرچہ وہ بکری کا کھر ہی ہو یعنی نہایت معمولی سے ہدیے پر بھی ناک بھاؤں نہ چڑھائے بخاری و مسلم عنہ رضی اللہ عن وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه البضع من ثلاثة إلى تسعة بكسر الباء وقد تفتح والشعبة القطعة ایمان کی ستر یا ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز یعنی پتھر کانٹا وغیرہ کا ہٹانا ہے اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے بخاری و مسلم عنہ رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فنزل فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به الموق الخف ويطيف يدور حول ركية وهي البئر انہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایک آدمی راستے پر چلا جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی اس نے ایک کنواں پایا واپس اس میں اتر کر اس نے پانی پیا پھر باہر نکل آیا وہیں ایک کتا تھا جو پیاس کے مارے زبان باہر نکالے یعنی ہانپتے ہوئے کیچڑ چاٹ رہا تھا بس اس آدمی نے دل میں کہا اس کتے کو بھی اسی طرح پیاس نے ستایا ہے جس طرح میں اس کی شدت سے بے حال ہو گیا تھا چنانچہ وہ دوبارہ کنویں میں اترا اور اپنا موزہ پانی سے بھرا اور اسے اپنے منہ سے پکڑے اوپر چڑھ آیا اور کتے کو پانی پلایا اللہ تعالی نے اس کے اس عمل اور جذبے کی قدر کی اور اسے معاف فرما دیا یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہمارے لیے چوپائیوں پر ترس کھانے میں بھی اجر ہے آپ نے فرمایا ہاں ہر تر جگر والے یعنی جاندار کی خدمت اور دیکھ بھال میں اجر ہے بخاری و مسلم اور بخاری کی ایک روایت میں ہے اللہ تعالی نے اس شخص کے عمل کی قدر کی پس اسے بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے ایک وقت ایک کتا کنویں کے گرد چکر لگا رہا تھا اسے پیاس مارے دے رہی تھی کہ اچانک اسے بنی اسرائیل کی فاحشہ عورتوں میں سے ایک بدکار عورت نے دیکھا بس اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس کے ذریعے سے اس نے اس کے لیے کنویں سے پانی کھینچا اور اسے پلا دیا پس اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا گیا عنہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين رواه مسلم وفي رواية مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق فقال وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له له فغفر انہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک آدمی کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا اس نے اس درخت کو کاٹ دیا تھا جو راستے کے درمیان میں تھا اور مسلمانوں کو تکلیف دیتا تھا یعنی اس کے اس عمل کو قبول فرما لیا گیا مسلم ایک اور روایت میں ہے ایک آدمی ایک درخت کی ٹہنی کے پاس سے گزرا جو راستے کے درمیان میں تھی اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو مسلمانوں سے دور کر دوں گا تاکہ انہیں تکلیف نہ پہنچے پس اسے اس کے اس عمل کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیا گیا اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے ایک وقت ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا اس نے راستے پر ایک کانٹے دار شاخ دیکھی اس نے اسے پیچھے کر دیا اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر فرمائی اور اس کو بخش دیا عنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم انہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا پھر جمعہ پڑھنے آیا اور نہایت توجہ اور خاموشی سے خطبہ سنا تو اس کے گزشتہ اور اس جمعہ کے دوران کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں بلکہ مزید تین دن کے اور اور جس شخص نے کنکریوں کو چھوا یعنی دوران خطبہ ان سے کھیلتا رہا تو اس نے بیکار حرکت کی یعنی اپنا ثواب جمعہ ضائع کر لیا مسلم عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب مسلم انہیں حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان یا مؤمن بندہ وضو کرتا ہے پس اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرہ سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آب کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے یعنی معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے پھر جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا آخری قطرہ آب کے ساتھ وہ سب گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں کو استعمال کر کے کیے تھے پھر جب وہ اپنے پیر دھوتا ہے تو پانی کے استعمال کے ساتھ ہی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے پیروں سے چل کر کیے تھے یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے مسلم عنہ عنہ رضی اللہ وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم انہی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں جمعہ دوسرے جمعہ تک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے تمام گناہوں کو دور کر دینے والا ہے لیکن جب کبیرہ گناہوں سے بچ کر رہا جائے مسلم صلی اللہ علیہ وسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط مسلم انہیں حضرت ابو حریر اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتلاؤں جن کے کرنے سے اللہ گناہ مٹا دے اور درجے بلند فرما دے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا ضرور کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا گرانی اور ناگواری کے باوجود کامل طریقے سے وضو کرنا مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چلنا یعنی دور سے آنا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بس یہ اجر و ثواب میں سرحد پر مورچہ زن رہنے کی طرح ہی ہے مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه البردان الصبح والعصر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھتا ہے وہ جنت میں جائے گا البردان یعنی دو ٹھنڈی نمازوں سے مراد صبح اور عصر کی نماز ہے عنہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض العبد سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري انہی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا یا سفر اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے اس کے مثل عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ اقامت اور صحت کی حالت میں کرتا تھا بخاری عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلعف صدقہ البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہر نیکی صدقہ ہے روایت کیا اس کو بخاری نے اور مسلم نے اسے حضرت ہدیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے عنہ عنہ رضی اللہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزأه أحد إلا كان له صدقة رواه مسلم وفي رواية له فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة وفي رواية له لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه قوله يرزأه أي ينقصه انہی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے تو اس سے جتنا حصہ کھا لیا جاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے جو اس سے چرا لیا جائے وہ صدقہ ہے جو کوئی اسے نقصان پہنچائے وہ اس کے لیے صدقہ ہے اس کو مسلم نے روایت کیا ہے اور مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے مسلمان جو درخت لگاتا ہے تو اس سے کوئی انسان کوئی جانور اور کوئی پرندہ جو کھاتا ہے وہ قیامت والے دن تک اس کے لیے صدقہ ہوگا اور مسلم کی ایک اور روایت میں ہے مسلمان جو درخت لگاتا اور کوئی کھیتی بوتا ہے بس اس سے کوئی انسان کوئی جانور یا کوئی اور چیز کھائے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے بخاری و مسلم نے اس کو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کیا ہے عنہ عنہ رضی اللہ قال بنو سلمة ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم وفي رواية إن بكل خطوة درجة رواه مسلم ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه بنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار رضي الله عنهم وآثارهم خطاهم انہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی آپ نے ان سے فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم نے یقیناً یہ ارادہ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا بنو سلمہ تم اپنے گھروں میں ہی رہو تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں تم اپنے گھروں میں ہی رہو تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں مسلم ایک اور روایت میں ہے بے شک تمہارے ہر قدم پر ایک درجہ ہے اسی کے ہم معنی اسے بخاری نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور بنو سلیمہ لام کے زیر کے ساتھ انصار کا ایک مشہور قبیلہ ہے آثارهم ان کے قدم اور قدموں کے نشانات عن ابی المنذر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواه مسلم وفي رواية إن لك ما احتسبت الرمضاء الارض التي اصابها الحر الشديد حضرت ابو منذر بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک آدمی تھا میں نہیں جانتا کہ کسی اور شخص کا گھر اس سے زیادہ دور ہو اس سے کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی اس سے کہا گیا یا میں نے اس سے کہا اگر تو ایک گدھا خرید لے جس پر تو اندھیرے میں اور گرمی کی شدت میں سوار ہو کر آیا کر اس نے جواب دیا مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو اس لیے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دور سے میرا مسجد کی طرف چل کر جانا اور پھر وہاں سے میرا لوٹنا جب میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹوں یہ سب کچھ میرے حساب میں لکھا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا اللہ تعالی نے یہ سب تیرے لیے جمع فرما دیا ہے ایک اور روایت میں ہے تیرے لیے وہ ثواب ہے جس کا تو نے ارادہ کیا عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعون خصلة أعلاها منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة رواه البخاري المنيحة أن يعطيه إياها ليأكل لبنها ثم يردها إليه حضرت ابو محمد عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چالیس خصلتیں ہیں ان میں سب سے اعلیٰ بکری کا دودھ پینے کے لیے دے دینا ہے جو عامل بھی ان میں سے کسی ایک خصلت پر ثواب کی امید پر اور اللہ کی طرف سے کیے گئے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے ضرور جنت میں داخل فرماتا ہے اس کو بخاری نے روایت کیا ہے عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه وفي رواية لهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار النار تلقاء وجهه فاتقوا ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے صدقے کے ساتھ ہی بخاری و مسلم اور انہی دونوں کی ایک اور روایت عدی رضی اللہ عنہ سے ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص سے براہ راست اس کا رب ہم کلام ہوگا اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی اور ترجمان نہیں ہوگا پس انسان اپنی دائیں جانب دیکھے گا تو اسے اپنے آگے بھیجے ہوئے عمل ہی نظر آئیں گے بائیں جانب دیکھے گا تو ادھر بھی اپنے کرتوت ہی دیکھے گا اور اپنے سامنے دیکھے گا تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اس کے چہرے کے سامنے ہوگی پس تم آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی ہو اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو اچھی بات کے ذریعے سے دوزخ سے بچو عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم والأكلة بفتح الهمزة وهي الغدوة أو العشوة حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے جو کھانا کھائے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور پانی پیے تو اس پر اللہ کی حمد کرے عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة قال أرأيت إن لم يجد قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق قال أرأيت إن لم يستطع قال يعين ذا الحاجة الملهوف قال أرأيت إن لم يستطع قال يأمر بالمعروف أو الخير قال أرأيت إن لم يفعل قال يمسك عن الشر فإنها صدقة متفق عليه حضرت ابو موسا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے ابو موسا نے پوچھا اگر وہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ پائے آپ نے فرمایا اپنے ہاتھوں سے کام یعنی محنت مزدوری کرے اور اجرت حاصل کر کے اپنے نفس کو بھی نفع پہنچائے اور صدقہ بھی کرے انہوں نے پوچھا اگر اسے اس کی بھی طاقت نہ ہو آپ نے فرمایا وہ کسی مصیبت زدہ حاجت مند کی مدد کر دے انہوں نے کہا اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھے آپ نے فرمایا وہ نیکی یا بھلائی کا حکم کرے انہوں نے پوچھا اگر وہ یہ بھی نہ کرے آپ نے فرمایا وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے باز رہے یقیناً یہ بھی صدقہ ہے بخاری و مسلم